ہاں، ہلو بولو کون بھائی فون آیا ہوا تھا آپ کا یہ آپ کا فون فون آیا ہوا تھا آپ ہاں تو فون کیوں کاٹ دیا ہاں میں اس لیے کہ بھائی آپ کا کچھ غصہ ٹھنڈا ہو جائے اس لیے کہ آپ بہت زیادہ گالیاں بچے گالیاں بچے آپ کیوں خامد آپ نے نظام الدین کو دو ماہانہ دو ہاں، ماہ ہاں، ہاں، سنو فاروق بھائی جیسے سیکان حرام کو تم جانتے ہو وہ کیا کیا کر رہا ہے وہ یہاں بنگلور میں ہم جانتے ہیں ہم یہاں ہیں اچھا، اچھا۔ تم بنگلور کے باہر ہو کے اس حرام خور کی بات سن کے تم لوگوں کو اس کے غلط میسج میں ڈال رہا نظام الدین نے بالکل خدا کی قسم ہم خود وہاں رہے کوئی حالات نہیں کوئی چیز نہیں اور نظام الدین کے بارے میں یہ لوگ غلط بات کو ان منافقوں کی طرح جو مکے میں یعنی اس طرح کرتے تھے مدینہ سے لوگوں کو بدین کرتے تھے اور مدینہ جانے نہیں دیتے بالکل ویسے کام کر رہی ہے لوگ جو سارے دنیا کی مرکز اس کے خلاف یہ کام کر اچھا۔ ہاں، اچھا، رہے نہیں میں اس لیے کٹ کیا تھا کہ آپ یہ چیز یہ سب غلط کام کرو گے نہیں سنو سنو سنو سنو سنو سنو سنو میں کوئی سنی سنائی بات نہیں ایک تو کیا ہے جس طرح آپ کے پاس مولانا صاحب صاحب موتبر شخص ہے اسی طرح ہمارے پاس فاروق شخص ہے موتبر شخص نہیں ہو سکتے وہ اچھا، جو عرب حضرات آ کر گئے ان لوگوں نے غلط لکھا نہیں آرو حضرت کی بالکل صحیح بات ہے یہ غلط بات ان لوگوں نے اس کو ڈسکشن کیا جانتے یہ بات ان لوگ کتنا ڈسکشن کرتے میں صرف آپ سے اتنا پوچھنا چاہوں گا کہ عرب حضرات نے جو خط بھیجا ہے شاید آپ پڑھے ہوں گے خط بالکل پڑھا ہوں عرب جی۔ حضرت کی بات کو وہ خط یہ لوگ غلط طریقہ میں وہ کیا عرب حضرت کی بات یہ تھا حضرت نے اس کے ساتھ اچھا معاملہ کیا یہ گوامی یہ جو غلط بیان کیا جو آپ اس کو بھیج رہا ہے یہ بالکل جھوٹ بات ہے عرب حضرت کے ساتھ حضرت نے اچھا معاملہ کر کے فرمایا باقی تم ان کو لا سکتے ہو یہ اللہ کے نیچے ہوتے گا اگر تم ان کو مرکز کے لیے لاؤ گے یہ اچھا۔ لوگ خود نہیں آئے یہ لوگ خود نہیں آئے یہ لوگ بار بار مطالبہ رکھنا چاہتے ہیں حضرت نے پڑھنا نہیں وہ لوگ جیسے پہلے تھے بالکل آ جائے میں مشورہ میں اور ہمارے یہاں رہے کیونکہ نظام الدین کی درجہ آج بھی کھلا ہوا ہے آئندہ بھی ان کے لیے کھلا رہے گا نظام الدین کی درجہ کسی کے لیے بند نہیں ہے اچھا۔ تو وہ تو خود آڑ پر نہیں آئے یہ لوگ اچھا تو ہاں تو آپ حقیقت جانتے ہیں یہ تو آپ کے لیے بہت اچھی بات ہاں ہاں بہت اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے لیکن آپ کا یہ انداز ہے پیش کرنے کا یہ کوئی انداز ہے یہ کوئی کام کے ساتھ ہاں، یہ کوئی کام کے ساتھی کی ہاں، زبان ہے سے تم بتا ہو جو آدمی پکا چھوٹی یعنی چھوٹی خبر آج کے نہیں بیس سال سے پوری کرناٹک کی اچھا۔ جگہ میں وہ گزرا ہے وہ اور والد نے بھی اس طرح کیا وہ آدمی اور پوری مرکز نظام الدین کے خلاف یہ لوگوں نے کوشش کرا چالیس سال سے چالیس سال سے کوشش کر رہا ہے کیوں رکھا تھا انہیں مرکز میں سنو چالیس سال مو انعام صاحب کی رحمت اللہ کی زمانہ سے یہ لوگ اس طرح حرکت کر رہے ہیں یہ بالکل اسی طرح حرکت کر رہے ہیں لیکن ہاں۔ ہر چیز جب عوام کے سامنے ایک آدمی اتنا دور تک چلے گئے تو ان کو فوری طور پر مشورہ سے کاٹا نہیں جاتا بلکہ ان کو کاٹے بھی نہیں گئے ان کے ساتھ نئے عملہ کو بھیجا گیا جب نئے عملہ جا کے صحیح بات نظام الدین کی ترجمان کیا تو یہ لوگوں نے اپنے مفاد پرستی کے لیے جاتے تھے ان کو ان پہ بگاڑ لایا اچھا تو اچھا، اپنے مفاد پرستی میں آپ ان لوگوں کو بھی شامل کریں گے مولانا احمد لاز صاحب مولانا ابراہیم دولا صاحب سارے لوگ مولانا احمد لاز ماں اسماعیل گودرا یہ سارے ماں اسماعیل گودرا کے بارے میں آپ کو حقیقت میں بتاؤں اچھا۔ خود ہمارے ساتھی کے ساتھ ان کے کالج سے نکالا جائے ان کو کالج سے ماں اسماعیل گودرا نے کیا خانی نظام الدین کی اعتبار سے بات کرتے بول کے یہ ریئل پروف ہے میں اللہ اللہ کی ہوا اللہ کی قسم کھا کے آپ کو بتاتا ہوں کہہ رہا ہوں قیامت کے ہاں۔ دن آپ کو دیکھ لیں گے ہم اچھا۔ نظام الدین کے خلاف مرکز کے خلاف اس طرح کرو گے تحقیق کے اور اچھا۔ مرکز کے خلاف سارے کے مرکز ہے اور ہاں۔ ان بزرگوں کے اہتمام میں کرو گے جو بزرگ بالکل نظام الدین کے پوری برخلاف ہمیشہ سے رہے اچھا۔ ہمیشہ سے رہے آپ کام کب سے لگے ہوئے میں کب سے لگے ہوئے آپ کی عمر جتنے دن سے بھی لگے ہوئے ارے بھائی آپ جتنے دن بھی آپ میرے میرے بھی سوال کا جواب دے رہے میں آپ سے بات کر رہا ہوں میرے بات سنائی رہے بالکل بالکل نہیں بالکل نہیں میں صرف ہاں، ہاں۔ آپ سے اتنا سوال کر رہا ہوں کہ آپ کب سے لگے ہوئے کتنے سال سے سے لگے ہوئے ٹو تھاؤزینڈ ون سے ہاں، جی، جی۔ اچھا تو آپ کا وقت کتنا لگا ہوا ہے ہاں، ہمارا ہر سال لگتے رہتا میں وقت اچھا کتنا لگتا ہے ہر سال چار چار مہینے کے لیے لگتے رہتے میں کالج میں کیا کرتے ہیں آپ پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں ہم پڑھاتے ہیں یہاں پہ اچھا تو چار چار مہینے والے کالج والے آپ کو بھیج دیتے ہیں ہر سال ہاں ہم ہمارا یہاں تقریباً ان شاء اللہ چھ تین تین مہینے چھ مہینے کام ہوتا ہے پھر اس کے بعد ہم چھٹی چاہے لے لیں گے ہم لے لیتے ہیں اچھا ہم میں آپ کو بتا دوں میں آپ کو بتا دوں الحمد للہ میں کوئی وہ جاہل نہیں ہوں کہ بھائی میں نے کام میں وقت نہ لگایا ہو الحمد للہ بچپن سے میرا بھی وقت لگتا آ رہا ہے اور میں نے سال بھی لگایا اور میں نے مرکز میں رہتے بھی مولانا صاحب صاحب کے بھی بیانات سنے ہیں ان کے غلط بیان کے کچھ فائدہ نہیں ہوتا تم تو جاہل والے سال لگائے ہو نا اچھا جی۔ تمہارا جو سال لگا عالم والے سال وہ عالم والے سال وہ ہوں گے شاید نہیں عالم والے سال وہ ہوں گے جو نظام الدین کے مطابق اپنا بیان بیان کرے اور کسی کسی اس میں پاس کر کے عالم نہیں ہو جاتا مدافع تم تو مار کے سیدھا کر دیں گا گورنر لے لیتا ہوں تم تو نظام الدین کے خلاف کچھ کہو گے تو اچھا۔ کسی اس میں کسی اس ایک بار تھال لگا دیا تو لگا کے آلو نہیں ہو جاتا اچھا۔ عالم ہونے کے لیے تمہارا زندگی میں حالات کبھی آیا تمہارا اچھا۔ زندگی میں کبھی تمہارا پر حالات آیا اچھا۔ بینگلور کی مشورہ سے اکرام کے نہج پر چار مہینے یہاں لگا کے پھر نظام الدین جا کے باقی آٹھ مہینے ادھر ادھر ان کے ان کے کھانا کھا کے جماعت کے ساتھ سال تھال لگا کے آئے اس کو تم سمجھ رہے ہم سال لگا کے بڑے خوش ہو گیا اچھا تھال لگا کے بڑے خوش ہو گیا یہ دکھا رہے تھے میں جب میں نے کرنا سنو مجھے ہاں، ہاں۔ کرنا تم نظام الدین آ جاؤ کوئی بات ہم تم سے نہیں کہنا چاہتے میں نظام الدین میں تو نظام الدین سہمائی کے جوڑ میں آیا تھا جی الحمد للہ اور آ کر میں نے وہی باتیں سنی وہی جہالت والی باتیں سنی مولو صاحب کی بہت حالت والی بات ہے جو سال میں نے سو رہا تھا وہ میں نے سوچا کہ بھائی کچھ حج کو جا کر آئے کچھ بات ان کی ذہن کو ٹھکانے لگا ہوگا ہاں، وہی حالت ہے کہ کیا بات سنی تم اپنے امیر کے بارے میں اتنا ایسی جہالت کی بات کرتے تم سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہے اچھا آپ کی آپ یہ جو زبان استعمال کریں ہر سال چار مہینے لگانے والے مولانا صاحب صاحب کے مطابق میں چلنے والے نظام الدین میں دو ماہ لگانے والے آپ کی زبان میں حرامی سالا سور مار دیں گے توڑ دیں گے یہ ہوگا دیکھو اثرات ظاہر ہوتے ہیں نا دیکھو آپ وہاں رہ کر آئے نہیں آپ وہاں رہ کر آئے ماشاء اللہ نہیں آپ وہاں رہ کر آنے کے بعد میں جو باتیں کر رہے ہیں بظاہر بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ وہاں سے سیکھ کر آئے اس لیے کہ آدمی جس ماحول میں رہتا ہے اس ماحول کا اثر ضرور رہتا ہے میں نے آپ کو میں نے میں نے بات کے دوران آپ سے نہیں کہا کہ میں آپ کو مار دوں گا میں آپ کو گالی نہیں دیا کسی کو میں نے گالی نہیں دی آپ نے فون کیا آپ نے فون کیا آپ نے فون کیا اور گالیاں دینا شروع کیا دھمکیاں دینے لگی الحمد للہ تم الحمد للہ سارے آپ جیسے جتنے بھی لوگ ہیں نا سارے کے سارے مل کے میرا ایک بال کتنے ایک بال بھی بیکا نہیں کر سکتے للہ کسرا مار کے اس کو سیدھا کر دیں گے سور کے بچے تمہارا باپ کا بھی تمہارا ذمہ ہے سب کو ہم سیدھا کریں گے تمہارا دکھاؤ دیکھیں گے یا تو اس یا نظام الدین میں آ جاؤ تم سارا پھر تمہارا سیدھا کر کے دکھائیں گے ہاں. ہمارے فاروق بھائی الحمد للہ فاروق بھائی کو سلطان شاہ میں ان کا سیدھا کریں گے سلطان میں رکھ کے ان شاء اللہ اور نظام نے تو سالے ان کا آنا ان کا آنا دیکھو سالے کو تمہارے ساتھ تم آؤ وہاں تم اچھا۔ لوگ نا بڑے بڑے وہ نظام الدین کے خلاف کہنا ہم تمہارا بالکل سیدھا کر دیں گے تم لوگوں کو اچھا۔ کتنے بڑے وہ کہنا تم حیدرآباد کو جیسے اللہ نے بالکل الگ کر دیا تم لوگ سرمون کے لوگ یہاں جڑ جڑ کے سارا فاروق بھائی کی جیسا سارا والا بات سیکھا ہاں۔ آپ کو پتا آپ کو میں ہاں۔ بتا دوں آخر میں میرا نام نہیں ہے اور نہ ہی میں کرنول سے ہوں ٹھیک ہے ہاں اس لیے کہ آپ جیسے جاسو کے فون کریں نام بھی پوچھے تو بھی پوچھے میں کیوں بتا دوں جاہلوں کی جاہلوں کی طرح تم جھوٹ بات بول کے بات دیکھو تمہارا اندر نیپا کیا کتنا ہے دیکھو چلو میں تو سیکھنا ہے تم جھوٹ ہاں، بات بول کے ہاں، ہاں، مسئلہ اگر مجھے جھوٹ بولنا پڑا کبھی کبھی جاسوس بھائی جاسوس کے سامنے کیوں نہیں جاسوس کے سامنے ہم کیوں ہمارے جھوٹ میں ہمارے جھوٹ میں ہی مسئلے تھے آپ کی گالیوں میں کیا وہ بھی ذرا بتائیں ہاں، جی، ماشاء اللہ آپ نے یہی سیکھ کرا شاید نا نظام الدین سے یہی سیکھ کرا آپ شاید نظام الدین نے آپ کو مولانا ساتھ صاحب یہ سکھایا کہ بھائی تم جاؤ گالیاں دو اور دھمکیاں دو مار دینے کا کہو سور کہو یہ سکھایا جو جا جا کے اپنے سلا بوٹ کی جو سرمگا کو چوس سلا تو جا کے فاروق بھائی کی سرمگا کو چوس بسا لے سلا تجھے مار کے میں سلا مداخر بچہ ہاتھ اتارے سامنے تیرا گردن کو لے لوں گا اللہ کی قسم اللہ پاک تیرا گردن ہم لے لیں گے اچھا جی اور تیرا ہاتھ بھائی کی گردن لے لیں گے انشاءاللہ بہت بہت خوشی کی بات جی ہاں صاحب اچھا جی ہاں، لے کے لے کے کیا کریں گے جی، ہاں، لے کے کیا کریں گے ہاں ایسے مناسبوں کا گردن لینے میں سواد سے صاحبہ نے لے کے دکھایا اچھا جی اچھا اچھا میں نے الحمد للہ آپ سے پوری بات ریکارڈ کی ہے میں اس کو پھیلاؤں گا میں بتاؤں گا کہ آپ کی زبان کتنی پھنسی ہے اور آپ جیسے یعنی نظام الدین وقت لگا کر آپ نے یہی سیکھ کرا یہ سب میں بتاؤں گا ابھی ٹھیک ہے ابھی رکھنا ہاں ابھی رکھنا ابھی رکھنا بس ابھی رکھنا بس ابھی رکھنا بس ابھی رکھنا بس ابھی رکھنا بس ہدا کلّہ ہدا ہدا ہدا کلّہ